عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا عشق نبی میں گٹ مجھے بھی چڑھانا نا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے بھی چڑھا جانا سلام على عبادك السلام بعد گزشتہ کل مسجد نبی میں مواجہ شریف پہ حاضری کی باتیں ہو رہی تھیں ہر امتی کو نبی علیہ سات اسلام کے ساتھ عشق محبت کا تعلق ہے نبی علیہ سات اسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتى أكون أحب إليه من والده وبلده والناس والا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے بچوں سے والدین سے اور ساری دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں لہذا نبی نے شاط اسلام کی محبت باقی تمام محبتوں سے بلند ہے اور اس سے اوپر اللہ العزت کی محبت ہے جب محبت کا تعلق ہوتا ہے تو انسان کا ملاقات کو جی چاہتا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے تھے نبی علیہ صاحب اسلام کا خیال آتا تھا فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ کے دیدار سے مشرف ہوتے تھے کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی مرتبہ رات کو اگر خیال آتا تو اٹھ کے آ جاتے اور حجرات کے باہر کھڑے ہو کر گھنٹوں حجروں کو دیکھتے رہتے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب آرام فرما رہے بلکہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی پوچھ لیا کہ اللہ رب العزت کے محبوب یہاں جب جی چاہتا ہے حاضر ہو جاتے ہیں جنت میں آپ تو بلند درجے پر ہوں گے اور ہم تو وہاں نہیں جا سکیں گے تو آپ کے دیدار کے بغیر ہمیں جنت میں کیا مزہ آئے گا تو علیہ صاحب السلام بھی یہ بات سن کر بڑے حیران ہوئے اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر بتلایا کہ المر من احبا کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی صحابت فرماتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث پاک کو سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی ہمیں کسی اور بات سے نہیں ہوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ عشق کو محبت میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے سب سے بلند مقام تو صحابہ میں سینا صدیق کے لانوں کا تھا اور ان کے عشق و محبت کی باتیں ہی کچھ اور ہیں ان کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اِسلاط اسلام کے ساتھ خوب محبت تھی حتیٰ کہ جب نبی رسلاط اسلام نے پردہ فرمایا تو رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں پہلے یہاں اذان دیتا تھا اور اشد ان محمد اور رسول اللہ جب پڑھتا تھا تو اپنے آقا کا دیدار بھی کیا کرتا تھا اب جب پڑھوں گا اور دیدار نہیں کر سکوں گا تو یہ جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گی چنانچہ انہوں نے ملک کے شام کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا اور بقیہ زندگی وہاں گزاری اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں دو مرتبہ اذان دی ہے صرف ایک تو جب بیت المقدس فتح ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بلاد اللہ کی اذان یہاں پر بھی سنیں جو ہم قبل پہلے بیت اللہ شریف میں سنا کرتے تھے چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا امیر المومنین کے حکم کے آگے انکار کی گنجائش نہیں تھی لہذا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اذان تو اس وقت دی اور دوسری اذان کا واقعہ حضرت شیخ ندیس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ خواب میں نبی شام کا دیدار ہوا ارشاد فرمایا کہ بلال کتنی بے سرد مہری ہے کہ اتنا عرصہ ہوا تم ہمیں ملنے ہی نہیں آتے بس آنکھ کھلی اور اپنی بیوی کو کہا کہ ابھی تیاری کرو میں نے سفر مدینہ طیبہ کا کرنا ہے چنانچہ اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے مدینہ طیبہ پہنچے مسجد نبی میں حاضر ہوئے جب نماز کا وقت ہو گیا صحابہ کرام کی چاہت تو تھی ہی صحیح مگر حسنین کریمین سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں نے درخواست کی کہ اپنے نانا جان کے زمانے کی آواز اذان سننے کو کی چاہتا ہے اب ان شہزادوں کی فرمائش ایسی بات تھی کہ انکار کی گنجائش نہ تھی لہذا بلال علی اللہ تعالیٰ نے اذان دینی شروع کر دی اذان کی آواز جب سنی تو صحابہ کے دلوں کی کیفیت عجیب تھی ان کو دور نبوت کا وقت یاد آ گیا محبوب کی یاد نے دلوں کو تڑپا کے رکھ دیا ایسے لگا کہ کسی نے دل کو گدگدا دیا ہے حتیٰ کے قریب کے گھروں میں جو عورتیں تھیں انہوں نے بھی یہ آواز سنی تو وہ بھی دور نبوت کو یاد کر کے روتی ہوئی اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں اب مسجد کے اندر صحابہ کی آنکھیں اشکبار تھیں اور مسجد کے باہر صحابیات کی آنکھیں اشکبار تھیں اور اس مجمع کو ایک بچے نے اور تڑپا کے رکھ لیا جو اپنی ماں کے سینے سے لگا ہوا تھا اور اس نے جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ اپنی امی سے پوچھنے لگا کہ امی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کچھ عرصے کے بعد واپس آ گئے یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلاط اسلام کب گے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کے سارے نبی علیہ صاحب کے عاشق صادق تھے تاہم ایک مرتبہ نبی علیہ صاحب دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے میرے اللہ مجھے جلدی میرے احبا سے ملا دینا جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان سے مجھے جلدی ملا دینا آپ کے غلام صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو بڑے حیران ہوئے دعا کے بعد قریب آئے اور عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے غلام ہیں بے نام ہیں اور ہر وقت آپ پہ ہم قربان ہیں آپ کن کے لیے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے میرے چاہنے والوں سے جلدی ملا دیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صوبان تم میرے صحابی ہو تم نے میرا دیدار کیا جبریل اسلام کو دیکھا وہی کو اترتے دیکھا اللہ تعالی کی مدد کو آنکھوں سے اترتے دیکھا تم نے کتنی نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی تمہارے دل میں بھی محبت ہے اور وہ بڑی قابل قدر ہے لیکن صوبان جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا تو میرے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے میری زیارت نہیں کی ہوگی فقط وہ اپنے علماء سے میرا تذکرہ سنیں گے اور میرا تذکرہ سن کر ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوگی کہ اگر ممکن ہوتا کہ اپنی اولادوں کو بیچ کر وہ میری زیارت کر سکتے تو صوبان وہ یہ کام بھی کر گزرتے میں اپنے ان عاشقین کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے ان محبت کرنے والوں کے ساتھ جلدی ملا لینا چنانچہ سمت میں کتنے لوگ ایسے گزرے جن کے قلوب نبی علیہ شاط اسلام کی محبت سے بھرے ہوئے تھے اس لیے کسی نے کہا عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا چنانچہ اس امت کے کتنے حضرات ایسے تھے جو اس محبت کے ساتھ پر اپنے دیش میں تڑپتے تھے اور ان کی تمنا ہوتی تھی کہ کاش کبھی ہم اپنے آقا کی زیارت کے لیے اس کی آثار ان کی جگہ کی زیارت کے لیے حاضر ہو سکے چنانچہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی سرائے کی زبان میں عجیب الفاظ لکھے فرماتے ہیں ات میں مٹھڑی نت جان بلب وہ خوش بستا ملک عرب اتے دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں تیری باندیاں دی میں باندڑی ہاں تیرے دردیاں کتیاں نال ادب اتے میں مچھڑی نت جان پلب اتے خوش بستا ملک عرب تتی بن جو گن چودھار دار ہند سندھ پنجاب گلی کوچا شہر بازار فران مت یار ملے کئی سانگ سبب میں مٹھڑی نت جان بلب ات خوش بستا ملک حضرت ہزی میرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں حرمین کی زیارت کے لیے جاؤں تو ایک رات انہیں خواب میں نبی شام کی زیارت نصیب ہوئی دل بڑا اداس تھا انہوں نے بھی اشعار کہے آج سکھ دی بتھیری ہے کیوں دلڑی اداس کھنیری ہے لولو شوق چنگیری ہے اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں تو نبی علیہ السلام اسلام کی محبت میں یہ اشاق اتباع سنت والی زندگی بسر کرتے تھے اور جب کبھی انہیں مدینہ طیبہ حاضر ہونے کی توفیق ہوتی تو یہ محبت کے ساتھ یہ سفر کرتے تھے حضرت مولانا قاسم نوناتی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دالم جو بند تھے وہ مدینہ طیبہ جب پہلی مرتبہ حاضر ہوئے تو بے ار علی حضرت علی کے جو کنویں ہیں یہ مقام عہد کے بھی آگے ہیں تھوڑا وہاں پہنچ کر جوتے اتار دیے اور ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا کسی نے کہا کہ حضرت آپ بہت نازک بدن ہیں پتھریلی زمین ہے ایسا نہ ہو کہ پاؤں زخمی ہو جائیں پھر وضو کا مسئلہ بنے گا فرمانے لگے کہ جس دیش کو میرے آقا کے قدم لگنے کا شرف حاصل ہوا قاسم کو کہاں دیکھ دیتا ہے کہ اس جگہ پر جوتوں کے ساتھ چلتا تھی کیا محبت تھی کیا نبی علیہ السلاط اسلام کے ساتھ تعلق تھا چنانچہ مدینہ طیبہ حاضر ہو کر انہوں نے نبی علیہ السلام اسلام کی شان میں قصیدہ لکھا عجیب بات لکھی فرماتے ہیں امید لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سکان مدینہ میں نام میرا شمار کہ دل میں بڑی امیدیں ہیں بخشش ہونے کی مگر سب سے بڑی امید یہ ہے کہ مدینے کے کتوں میں میرا بھی نام شامل کر لیا جائے امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں نام میرا شمار جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیر پھروں مروں تو کھائے مدینہ کے مجھ کو مرو مار ایسا تڑپ کر وہ یہاں اپنا وقت گزارتے تھے اور پھر اللہ رب العزت ان حضرات کو دامن بھر کے واپس لوٹاتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت مولانا قاسم ننوتی رحمت اللہ علیہ مواد شریف کے حاضر ہوئے جب وہاں سے باہر نکلے تو دیکھا دیکھنے والوں نے کہ چہرے پہ بڑے انوارات ہیں تو حیران ہو کر انہوں نے پوچھا کہ حضرت آج تو چہرے چہرے کے اوپر بڑی برکتیں اور رحمتیں نور نظر آ رہا ہے حضرت نے آگے سے شیر پڑھ دیا فرمایا میرے آقا کا مجھ پر تو اتنا کرم تھا میرے آقا کا مجھ پر تو اتنا کرم تھا بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ ہے نشا رنگ لایا پلانے سے پہلے چنانچہ جو بندہ بھی اس جگہ پر محبت کے ساتھ اپنے دل کو غیر سے خالی کر کے وقت گزارتا ہے دنیا کی شہوات خواہشات سے فارغ ہو کر نبی علیہ السلاط اسلام کی محبت میں ڈوب کر وقت گزارتا ہے تو اللہ رب العزت کی اس کے اوپر خاص رحمتیں ہوتی ہیں چنانچہ ان شاخ میں سے ایک تھے امام رفائی رحمت اللہ ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ یہاں مواد شریف پہ حاضر ہوئے تو ایک عجیب واقعہ خلاف معمول ظاہر ہوا اور بہت ساری کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا اور اینی گواہ اور شواہد اس کے موجود تھے کہ قریب آ کر انہوں نے یہ اشار پڑھے نبی اشفاق اسلام کے سامنے بی حالت البعد روحی کن تو لوہا تو نائبتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو یہاں بھیجتا تھا جو میری نائب بن کر آتی تھی اور اس زمین کے بوسے لے کر جاتی تھی حاضی نوبت کلاکا بہا شبتی اور اے آقا اب تو اس وقت مجھے آپ کی بارگاہ میں خود حاضری کی سعادت نصیب ہے ذرا اپنے ہاتھوں کو قریب کر دیجئے تاکہ بوسا لینے کی سعادت میرے ہونٹ پا سکے انہوں نے یہ اشار پڑھے تو روز انور سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا انہوں نے بوسا لیا لوگوں نے اس واقعے کو دیکھا لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ سے اجب کو دور کرنے کے لیے یہ کام کیا کہ آگے بڑھے اور مسجد نبی کا جو دروازہ تھا اس کے اوپر جا کر لیٹ گئے اور لوگوں کو کہا کہ تم میرے اوپر سے گزر کے جاؤ جو اپنے آپ کو اس طرح مٹاتے ہیں پھر محبوب اس طرح انہیں اپنے سنگے سے لگاتے ہیں آج ہمارے دلوں کے اندر اجب ہے تکبر ہے کینا ہے حسد ہے کیا بات کی بیماری ہے جو اندر بھری نہیں اور پھر ہم دل میں امیدیں یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آئے جو ان کو شاخ کے ساتھ پیش آیا احمد شاہدین رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مواد شریف پر حاضری کے وقت دیکھا کہ نبی علیہ اسلام کے قلب مبارک سے ایک روشنی ہے جس کی شعائیں نکلتی ہیں اور حاضرین کی طرف آتی ہیں بالخصوص وہ لوگ جو حدیث پاک کے علم میں مشغول رہتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ دھاگے کی طرح اس نور کی کرنیں ان کے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں ہمارے سلسلہ نقش نقشبندیہ کے بزرگ ہمارے دادا تیر حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں ستائیس بار اس جگہ پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی تشریف لاتے سلام کرتے تو ان کو سلام کا جواب آتا اور پھر کہا جاتا بعد آئی کہ دوبارہ آنا جب آخری مرتبہ یہاں تشریف لائے تو سلام کا جواب آیا یہ پیغام نہ آیا کہ دوبارہ آنا چنانچہ حضرت کو محسوس ہو گیا کہ یہ زندگی کی آخری مرتبہ کی حاضری میں یہاں دے کے واپس جا رہا جنہوں نے نبی علیہ اسلام کے ساتھ سچی محبت کا تعلق جوڑا ہوتا ہے جب وہ پھر یہاں تشریف لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر عنایتیں ہوتی ہیں حضرت مولانا جامع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فارسی میں بہت محبت برے اشعار لکھے اور وہ چاہتے تھے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئیں مگر جب راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو آگے ایک جگہ حاکم وقت نے چیک پوسٹ بنائی ہوئی تھی وہاں اس کو خواب میں نبی اسلام کا دیدار ہوا اور فرمایا کہ اس طرح کا ایک آدمی ہے اسے روک لینا میرے پاس نہ آنے دینا چنانچہ اس نے صبح آپ کو منع کر دیا آپ ایک آدھ دن وہاں رکے پھر آپ نے آنے کی کوشش کی پھر اسی طرح کا معاملہ پیش آیا اب کی مرتبہ اس نے سختی کی اور سختی سے روکا تو اس کو خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی فرمایا کہ دیکھو یہ میرے بہت مقرب ہیں ان کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ نہ کرو میں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ اس نے ایسے محبت پر اشعار لکھے ہیں اگر میرے پاس آ کر پڑھ دیے تو محبت کا تقاضا ہے کہ اسے باہر نکل کر سینے سے لگا لیا جائے اس لیے میں نے روکا ہے تو محبت والے تو پھر اس محبت میں ڈوب کر جب بات کرتے ہیں تو پھر اس کی تو حالت ہی کچھ اور لہذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم وہاں سلام کے لیے حاضر ہوں تو دل کو اس محبت کے ساتھ بھر کے لے جائیں نبی علیہ السلاۃ السلام کے امت پر جو احسانات ہیں ان کو یاد کریں غور کریں جتنا احسانات کو یاد کریں گے اتنا نبی علیہ السلام کی محبت دل میں زیادہ ہوگی قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا خیال دل میں رکھیں آپ کے بلندی درجات کو سامنے رکھیں اور یہ دین میں رکھے کہ نبی اسلام نے فرمایا ان نما انا قاسم و اللہ تعالی عطا کرنے والا ہے اور میں اس کو آگے تقسیم کرنے والا ہوں یعنی علم کی رحمت علم کی نعمت معرفت کی نعمت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے آگے تقسیم ہوتی ہے امت کے قلوب میں تو ہم اگر دل کے برتنوں کو ٹھیک کر کے وہاں جائیں گے تو یقیناً ہمیں بھی خیر ملے گی اور ہمارے دل میں بھی وہ نعمت آ جائے گی اس لیے کسی نے کہا تھا کہ مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نب بھی پیدا کر تعلق ہو نہ جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا جب دل میں وہ محبت نہ ہو تو پھر یہاں آ کر بھی بندے کو کچھ احساس نہیں ہوتا وہ آگے جا کے حاضر بھی ہو تو اس کے دل میں اندر کوئی تڑپ نہیں ہوتی کوئی فائد کوئی کوئی اس کو فرق محسوس نہیں ہوتا یہ دل کی موت کی ایک علامت ہوا کرتی ہے بہرحال تیبا کے جانے والے تجھے دیتا ہوں تو آئے در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے اللہ کرے کہ ہم نبی اسلام کے سامنے جب حاضر ہو تو ہم باقی پوری دنیا کو بھول چکے ایک تو باتیں ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ مدینہ طیبہ کی آداب کا خیال رکھیں یہاں کی کسی چیز کو بھی برا نہ کہیں اس لیے کہ اگر کوئی بھنگی کسی گھر کے جھاڑو دینے پر معمور ہو اور وہ بھنگی اس گھر کی چیزوں پر تنقید کرنا شروع کر دے کہ یہ اچھا نہیں اور یہ اچھا نہیں تو گھر کے مالک کو کتنا غصہ آتا ہے اس بھنگی کو اسی وقت گھر کے اندر داخل ہونے سے روک دیا جاتا ہے یوں ہی سمجھیں کہ ہم تو بھنگی سے بھی گئے گزرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہاں آنے کی توفیق دے دی ہماری کیا مجال کہ ہم یہاں کسی چیز پر تنقید کریں یا اس کو برا کہیں چنانچہ ہمارے حضرت احمد اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا فرماتے تھے کہ ایک آدمی حج پر آیا ناشتہ لینے کے لیے ہوٹل پر گیا اور بھی چیزیں لی تو دکاندار نے کہہ دیا کہ بھئی دہی لینی ہے دہی بھی لے لو تو اس نے آگے سے کہہ دیا کہ نہیں مدینے کی دہی کھٹی ہوتی ہے بس اتنے الفاظ اس نے کہے رات جب خواب رات جب سویا تو خواب میں نبی اسلام کا دیدار ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے میں تھے ارشاد فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے تو چلو مدینے سے باہر نکل جاؤ اب وہ اٹھا تو بڑا پریشان میں کروں تو کیا کروں بہت رویا بہت معافیاں مانگی کسی صاحب دل کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو کہ سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کے بہت محبوب چچا تھے ان کی طرف جاؤ اشار ثواب کرو اور وہاں جا کر دعائیں مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی معاف کر دیں اس نے ایسا ہی کیا تو اگلی رات اس کو خواب میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی سیدنا حمزہ اللہ نے فرمایا کہ چونکہ تجھے نبی علیہ السلاط اسلام نے وضاحتاً سراہتاً صاف لفظوں میں چلے جانے کا حکم دیا ہے اس لیے اگر تم اپنے ایمان کی سلام کی چاہتے ہو تو چلے جاؤ ورنہ تمہارا ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے تو اندازہ کیجیے کہ ہم یہاں رہ کر اپنی زبان کو بند رکھیں یہاں کے لوگوں کے بارے میں باتیں یہاں کے ماحول کے بارے میں باتیں ادھر کی باتیں تک ان کسی چیز کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں جو ادب کے خلاف ہو کیا یہ ان لوگوں کی اور سعادت تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جگہ کے اوپر رہنے کے لیے ان کو پسند کر لیا ہے تو ہمیں تو سب سے محبت رکھنی چاہیے اگر کوئی چیز الٹی سیدھی دیکھ بھی لیں بل تو ایسے سمجھیں کہ ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے ادب کا بہت خیال رکھنا بے ادبی تھوڑی سی بھی انسان کر بیٹھے تو نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور ایک بات اور ہمارے حضرت رحم اللہ فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے کہ مدینہ طیبہ میں اگر کوئی کھانے کی دعوت دے تو شرعی عذر نہ ہو تو دعوت کو ہمیشہ قبول کر لینا چاہیے اس لیے کہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ طیبہ میں دی ہوئی دعوت کو قبول کرو اور یہ سوچو کہ یہ نبی علیہ صاحب اسلام کی طرف سے دعوت ملی ہے کیونکہ کھانا تو نوکر ہی لگاتے ہیں مگر میزبان تو وہی ہوتا ہے جو گھر کا مالک ہوا کرتا ہے تو یہاں بھی کھانا لانے والا تو کوئی نوکر جا کر ہو سکتا ہے مگر سبب جو بنے بھیجنے کے وہ ممکن ہے کہ میزبان ہوں جو یہاں پر آنے والے مہمانوں کی میزبانی فرماتے ہیں لہذا میں چاہیے کہ ہم جو تھوڑا سا وقت رہ گیا اس وقت میں خوب محبت کے ساتھ مسجد نبی کے اندر نوافل پڑھیں حاضری کی توفیق ملے تو خوب وہاں جا کر دعائیں مانگیں محبت رنگ لاتی ہے اور بندے کو خالی واپس نہیں جانے دیتی اور اگر ہم بے ادبی کر بیٹھے غلطی کو تاہی کر بیٹھے غفلت سستی کر بیٹھے تو اس کی اللہ تعالی سے معافی مانگے اس لیے کہ ابھی چند گھڑیاں مزید بھی ہیں ایک دن اور ایک رات یہاں کی کافی ہے اس لیے تو کہنے والے نے کہا تھا حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے تو دیکھنے والے تو یہاں کی ایک رات اور ایک دن کے گزرنے پر زندگی جو ہے اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر کئی دن اور کئی راتیں رہنے کی توفیق عطا فرمائی لہذا اب آخری آخری وقت ہے خوب اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اپنے دل کو غیر سے خالی کریں اگر مخلوق کی شیطانی شہوانی محبتیں دل میں ہوں گی تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی نہیں نصیب ہوگی جیسے نزل زکام والے مریض کو اگر مشک اور امبر بھی سنگائیں تو اس کو خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلتا اس لیے کہ اس کو نزلہ ہوتا ہے اسی طرح جس کو مخلوق کی گندی محبتوں کا نزلہ زکام ہو اسے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لذت کا پتہ ہی نہیں چلتا اور اگر دل کو خالی کر لیا جائے تو پھر دل بیدار ہو جاتا ہے اور پھر احساس ہوتا ہے کہ واقعی نبی رستا اسلام کی محبت کی لذت ہی کچھ اور ہے ہمارے اکابر میں سے ایک بزرگ نے فرمایا مل کتراشت عشق محمد مل بی تخت شاہی دی لوڑ نہیں دل مست رہے وچ مستی دے بئی عقل دنائی دی لوڑ نہیں مل پترا رشتے محمد دا میرے قلب سے آ گنگار دے وچ تیری یاد دا جت بلدا رہے میرے سے پلس گناگار یاد دا وا بلدا رہے مل جگ جگ قبر حشر کسے بئی روشنائی دی لوڑ نہیں مل کر اپنے حبیب دا عشق عطا جگ سارے تو بے نیاز چکر کر اپنے حبیب دا عشق عطا جگ سارے تو بے نیاز چکر سر جھکتا رہے در تیرے اٹھے در در دی گدائی دی لوڑ نہیں ملے کترا عشق محمد عبد تا عرض قبول تھی وے دربار الہی دے اندر ای عبد دا عرض قبول تھی وے دربار الہی دے اندر لولو وچ ہووے عشق نبی کسی بئی آش نائی لوڑ نہیں مل کترا محمد دا بئی تخت شاہ لوڑ نہیں دل مست رہے وچ مستی دے تو ہمیں چاہیے کہ جو گھڑیاں باقی ہیں ان گھڑیوں کو ہم نہایت محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نبی علیہ السلاۃ والسلام کی مسجد میں جا کر نمازیں پڑھنے میں تلاوت کرنے میں اور اللہ سے اللہ کو مانگنے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت مانگنے میں گزاریں ہم سائل ہیں اور ایک بڑے در پر آئے ہیں کوشش کریں کہ یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جائیں ایک حدیث پاک ذرا توجہ کے ساتھ سنیں کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا نبی علی صاحب اسلام نے انہیں فرمایا کہ تم یہی رہو مگر وہ یہاں سے چلے گئے تو نبی علیہ صاحب اسلام نے ان کے عمل کو دیکھ کر فرمایا کہ مدینہ طیبہ ایک بھٹی کی مانند ہے جو میل کو چیل اور کھوٹ کو الگ کر دیتی ہے اب اس حدیث پاک کو پڑھ کر ہمارے بزرگ روتے تھے اور کہتے تھے کہ جن کو اللہ نے یہاں حاضری کی توفیق فرمائی اب وہ ایک بٹی کے اندر آ گئے اب کھرے اور کھوٹے کا پتہ چل جائے گا اگر دل کے اندر گند بھرا ہوا ہے تو یہاں سے واپس جائیں گے تو دھکے کھاتے جائیں گے اور اگر اللہ تعالی کی محبت دل میں بھری ہے تو یہاں سے مقبول ہو کے واپس جائیں گے چنانچہ اس حدیث سے بہت ڈر لگتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ اس بھٹی میں کہیں ہم پیتل نہ نکل آئے اللہ ہمیں سونا بنا دینا اللہ ہم کھوٹے ہیں ہمارے اندر کھوٹ ہے اس کھوٹ کو دور کر دینا اور اے اللہ ہمیں سونا بنا کر یہاں سے واپس لوٹانا ایسا نہ ہو کہ یہاں سے ہم مردود بن کے واپس جائیں ہم تو نبی علیہ السلاط السلام کی بارگاہ میں قبولیت پانے کے متمنی ہیں لہذا خوب دل سے دعائیں مانگیے اور یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج زندگی میں یہ نورانی وقت عطا فرما دیا آج جو مانگنا ہے اپنے اللہ سے مانگ لیجئے اور محبت کے ساتھ یہاں سے اللہ کی محبت لے کر نبی علیہ السلام کی محبت لے کر سنتوں کی محبت لے کر دین کی محبت لے کر واپس جائیے حضرت مولانا قاسم رحمت اللہ علیہ جب مدینہ طیبہ سے واپس جانے لگے تو کمت خزرہ پر آخری نظر ڈالی اور آخری نظر ڈال کر یہ شیر پڑھا ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا اللہ تعالی ہمیں ایسی سچی محبت کے ساتھ واپس لوٹائے آخر دعوانا الحمد للہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے آنکھوں کو بند کر لیجیے سر سب کو چھپا لیجیے جویا دے پوسٹ پاسے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو دے پوست پاسے دل کو بہلایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لکتے زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد گوشت سے دل کو پہلایا نہیں کرتے حقیقت میں لٹ پے نند پایا نہیں کرتے پر شکوا اے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام دیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے ارے ہونا سمجھ قربان ہو جا عزت پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے ارے ہونا سمجھ قربان ہو جا ان کی عزت پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا کرتے یہ دربار اب دس یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی دیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی دیر بھی جایا بارے محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے ارے نادا یہاں محمد عرش پر پہنچے تو خود خالق نے فرمایا یہ اپنا گھر ہے اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے گناہ گاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں گناہ گاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے گنہ کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے گناہ کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے جو یادیں اس کے پاس دل کو بہلایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لط زندگی پایا نہیں کرتے جی کے عمرہ حج اور دیگر قیمتی مضامین پر مشتمل بیانات کے اوریجنل کیسٹس اور سیریز حاصل کرنے کے لیے موبائل نمبر نوٹ فرما لیجیے zero three zero four four one one one zero zero four آپ سے التماس ہے کہ اپنی قیمتی دعاؤں میں ہمارے اس ادارے نقش بندی ریکارڈنگس کو بھی یاد رکھیں ادارہ نقشبندی ریکارڈنگز ریکارڈنگز ریکارڈنگز جی میں لکھ گناہی پریات آخر بندہ تے تیرا تے مجھ کم لے تے کرم کمامی تے تیرا فضل بتیرا واللہ ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي ووسواسي ولا جلست إلى قوم أحدثهم حضرت جی کے عمرہ حج اور دیگر قیمتی مضامین پر مشتمل بیانات کے اوریجنل کیسٹس اور سیریز حاصل کرنے کے لیے موبائل نمبر نوٹ فرما لیجیے zero three zero four four one one one zero zero four آپ سے التماس ہے کہ اپنی قیمتی دعا میں ہمارے اس ادارے نقش بندی ریکارڈنگس کو بھی یاد رکھیں ادارہ نقشبندی ریکارڈنگ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تقل لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين اے مالک ہم ظاہر میں بندے ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں اللہ ہمارے اندر کی گندگی کو دور فرما ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما ہمارے سینوں کو اپنی محمد سے لب فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما اے اللہ ہمارے روئے روحیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بھوٹی بھوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما میرے مولا ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما حلال طیب پاکیزہ رزق رسیب فرما غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا میرے مولا ہماری اس حاضری کو قبول فرما اللہ اس سفر میں جو ہم سے بے ادبیاں ہوئی معاف فرما جو غفلتیں ہوئی معاف فرما میرے مولا جب ماں فرما رب کریم رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ میں اپنی بارگاہ میں بھی قبولیت عطا فرما اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی قبولیت نصیب فرما رب کریم رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ ہم دنیا میں ایسے وقت میں آئے ہیں کہ آپ کے محبوب کا دیدار نہیں کر سکے اللہ اب ہم نے سنا ہے قرآن مجید میں آیا کہ قیامت کے دن آپ کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے اللہ ڈر لگتا ہے اگر آپ نے قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دیا تو ہم آپ کے محبوب کا وہاں بھی دیدار نہ کر سکیں گے اللہ اس دوہری معرومی سے بچا لینا اگر یہاں نہیں دیکھ سکے تو قیامت کے دن اپنے محبوب کا دیدار عطا فرمانا اللہ بڑی تمنا ہے اس چہرے کو دیکھے جسے آپ نے مصوحہ کہا ان ظلموں کو دیکھے جسے آپ نے نہیں کہا اے اللہ آپ نے جن کے شہر کی قسمیں کھائی رب کریم اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن ان کے جنرے کے نیچے حاضری کی توفیق عطا فرما دینا ان کی شفاعت نصیب فرمانا ان کے آتم کوثر کا جام عطا فرما دینا اے اللہ جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا رب کریم رحمت کا معاملہ فرمانا اے اللہ ہم جو یہاں حاضر ہوئے ہیں فقط آپ کی رحمت کی وجہ سے حاضر ہوئے ہیں جب آپ نے اتنی رحمت فرما دی کہ ہم یہاں حاضر ہو کر ریاض الجنہ میں داخل ہو چکے اے اللہ جس جگہ کو آپ کے محبوب نے جنت کہا اب اس میں داخل ہو کر اے اللہ واپس دوزخ تو ہمیں نہ پھینک دینا جب ایک مرتبہ نے جنت میں داخل کر دیا تو اب جنت میں جانے والوں میں سے ہمارا نام نکال دینا اے اللہ جب آپ نے ہمیں اس روز جنت میں داخلے کی جب توفیق ادا کر دی اے اللہ کوئی بھی بندہ جنت میں جانے کے بعد جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا اے اللہ مہربانی بروا دیجیے اللہ جہنم میں جانے والوں میں سے ہمارا نام نکال دیجیے ہمیں چھٹکارا دا فرما دیجیے دیجئے جہنم کی آگ کو ہم پہ حرام فرما دیجیے رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ ہماری حاضری حاضری کو قبول فرما دیجیے اللہ مختلف احباب نے مستورات نے گاؤں کے لیے پیغام دیے ہیں اے اللہ آپ سب کی مرادوں کو جانتے ہیں سب کے دلوں کی کیفیات کو جانتے ہیں اے اللہ سب کی مرادیں پوری فرما دیجئے جو بھی نیک تمنا ہیں ان کو پورا کر دیجئے اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے جو دین کا کام کرنے والے مرد ہیں یا عورتیں ہیں سب کی اللہ ساتھ اپنی مدد شامل فرما دیجئے ان کو قبولیت عطا فرما دیجئے رب کریم آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما دیجیے اے اللہ جو دینی ادارے چلا رہے رہے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں اللہ ان کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما دیجئے اللہ گھروں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے اے اللہ الفت محبتیں عطا فرما دیجئے اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں ہمیں سنت کے رنگ میں رنگ دیجئے اللہ ہم اپنے آپ کو حاضر کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اللہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہمیں سنت میں رنگ دیجئے اللہ ہمیں رنگ دیجئے اللہ اللہ اللہ من ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لیجیے رحمت کا معاملہ فرما دیجیے اللہ کامیابیوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ ہمیں واپس لوٹائیے اور دین کا کام کرنے کی نیت سے واپس لوٹائیے اے اللہ جو بھی زندگی کے دن ہیں ہم بار بار حاضری کی نیت لے کر واپس جا رہے ہیں اللہ ہمیں اپنے برکت اپنے گھر کا بھی دیدار بار بار عطا فرمائیے اپنے محبوب کے در کی حاضری عطا فرما دیجیے جو مانگا وہ بھی بھی عطا فرمائیے جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے رب کے قریب ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے لاج اس محفل میں کتنے نوجوان ہیں اپنے گناہوں سے ترکیب توبہ کر رہے ہیں اللہ اللہ آج تو گرم پھول بھی معافیا مانگ رہا ہے اللہ قبول فرما لیجیے اگر آپ نے چھٹکار دھتکار دیا شیطان بہکائے گا نف بھٹکائے گا جوانیاں سایہ ہو جائے گی اللہ قبول فرما لیجیے اللہ نف کی خباستوں سے بچا دیجیے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا ہے شیطان کو مسلط ہونے سے روک دیجئے اے اللہ جس طرح آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیر کے سامنے جھکنے سے روک دیا ہے ہمارے ہاتھوں کو غیر کے سامنے پھیلنے سے روک دیجئے رب قریب حلال طیب اور پاکیزہ رزق عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنا تعلق عطا فرما دیجئے اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا اللہ آپ کے تعلق کے بغیر زندگی کا کیا مزہ رب کریم رحمت فرما دیجیے اور ہمیں اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سینوں کو نور سے بھر اے اللہ ہمیں زندگی اے اللہ شریعت و سنت والی عطا فرما دیجیے جب موت کا وقت آئے تو شہادت کی موت عطا فرما دیجیے اپنے محبوب کے در کی مٹی نصیب فرما دیجیے اور یہاں اے اللہ جنت بقی میں دفن ہونا نصیب فرما دیجیے اے اللہ جنہوں نے گاؤں کے لیے کہا مرد ہیں یا عورتیں خط لکھ خون کیے یا اللہ ان سب کی نیک مرادیں پوری فرما دیجیے جنہوں نے نبی اسلام کی خدمت میں سلام بھیجے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان سب کی یہ ہے نیک مرادیں پوری فرما دیجیے ربنا اے اللہ ہمارے والدین عزیز اقار مشائف جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجیے اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اللہ درجات عطا فرما دیجیے اللہ ہمارے بھائی ظہیر صاحب جو فوت ہو گئے اللہ ان کے دل میں بڑی تمنا تھی کہ اس جگہ پر حاضر ہوتے اے اللہ اگر اس وقت اس دنیا میں حاضر نہیں ہو سکے تو آخرت میں اپنے محبوب کے قدموں میں ان کو جگہ دا فرما دیجیے محبوب کے ہاتھوں کا جام عطا فرما دیجیے اللہ ان کی بیوہ اے اللہ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے ان کے بچوں کی اچھی تربیت فرمائیے اے اللہ ان کے ان کے گان کو اے اللہ خوشیوں بھری زندگی عطا فرما فرما دیجئے رب کریم جو پریشانی ہیں ان کو دور فرما دیجئے رب کریم جو حضرات بھی دور قریب سے یہاں آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما لیجئے اور ہمیں اے اللہ اس جگہ سے کامیابیوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ واپس لوٹا دیجئے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تو علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبه سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين